میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ختم نبوت کی یہ کانفرنس قریب الاختتام ہے معمول کے مطابق دسمبر کی انہی تاریخوں میں تین دن تک یہ کانفرنس منعقد ہوتی رہتی ہے مجھے افسوس ہے کہ گزشتہ مرتبہ یا اس سے بھی پہلے میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا میرے بزرگوں نے میرے بھائیوں نے اس دفعہ مجھے یاد فرمایا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اجتماع میں مجھے بھی شریک ہونے کی شہادت حاصل کرنے کی توفیق ختم نبوت کا مسئلہ یہ کوئی نظائی مسئلہ نہیں کوئی جھگڑے کی بات نہیں عالم اسلام اس پر متفق کہ جناب نبی کریم علیہ السلاط والسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے جنات کے لیے اور کائنات کے لیے جاری اور ساری آپ کی نبوت مسلسل قیامت تک چلے گی اور کوئی نبی کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور پھر ایسا شخص اگر اس کی ذات سے متعلق اس کے اخلاق سے متعلق اس کے کردار سے متعلق بحث کی جائے تو مجھے شاہی مرحوم کی بات یاد آتی ہے کس نے پوچھا کہ شاہی جی، نبوت کے لیے کیا شرطی تو آپ نے فرمایا اسے کم از کم انسان ہونا چاہیے اس وقت یہ مسئلہ پھر کچھ ابھر رہا ہے جیسے کہ قرارداد کے الفاظ سے آپ کو معلوم ہوا مسلمانوں کے جذبات مجرور ہو رہے ہیں اور ہمیں کوئی تشویش نہیں کچھ ہو جائے پاکستان میں مرزائی سر نہیں اٹھا سکتا کچھ قابل نہیں اتنا بھی کوئی حکومت انہیں سہارا دے کتنا بھی کوئی حکومت ان کی سرپرستی کرے یہ مردہ لاش اس میں پھر روح نہیں آ سکتی یہ مر چکا ہے میرے محترم دوستوں بہرحال یہاں سے کتنا ہے موجود اس کا اثر کچل دیا گیا ہے لیکن سانپ کا جب سر کچل دیا وہ نہیں کاٹ سکتا لیکن بچے اس کی شکل کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں نا تجربہ کار بچے بے وقوف اس کی شکل کو کالا سانپ ہے لمبا دیکھ کر وہ ڈر جاتے ہیں جاتے ہیں اب یہ مرا ہوا سانپ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسی قومی اسمبلی کے حال میں جس عبد السلام کو اعزازی ڈگری دی گئی اور جس میں انہیں مسلمان سائنسدان کی حیثیت سے یاد کیا گیا اسی حال میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا آئین میں ترمیم ہوئی اسی حال میں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کے معزز ایوان کی توہین ہے کہ اسی حال میں جہاں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ ہوا تھا اسی حال میں انہیں مسلمان کہا جائے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی آمتی کی گئی اور آئین کی بے حرمتی ان لوگوں نے کی جنہوں نے آئین کا حرف اٹھایا تھا جنہوں نے آئین کا حرف اٹھایا تھا اسی حال میں جب مرزا ناصر سے ہم نے باتیں پوچھی اور اس کے بعد فیصلہ کیا ہم نے ایسا فیصلہ نہیں کیا جذباتی فیصلہ نہیں تھا میں بتانا چاہتا ہوں بالکل ہم نے یہ فیصلہ کیا بیٹھ کر کہ انہیں صفائی کا موقع دیا ورنہ ہم تو جانتے تھے کہ یہ کون ہے اگر ہم صفائی کا موقع نہ دیتے تو ہو سکتا تھا کہ یہ پراپگندہ کریں اور دنیا میں جا کر کہیں الاقوامی طور پر پاپکندہ کریں کہ ہمیں سنا نہیں دیا ہمیں صفائی کا موقع نہیں دیا گیا اپنا موقف نہیں پیش کرنے دیا گیا اور ایسی ہی ایک طرفہ طور پر فیصلہ ہوا یہ ایک راز بڑا قوی ہوتا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں بلا لو انہیں سن لو چنانچہ مرزا ناصر میں دو سو صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا دو سو صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا ہم نے بڑے غور سے سنا اس دان سے سبق اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی اور تشویش اس لیے لاحق ہوئی کہ ہمارے اسمبلی کے ممبر جنہیں آپ منتخب کر کے بھیجتے ہیں ماشاء اللہ علم دین کے ماہر صلاحہ فقہا یہ بھیجتے ہیں آپ تقریباً سب کا ایک عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان کی تعریف ان کے نزدیک یہ ہے مسلمان کون جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہتے اس میں کیا حق حاصل ہے کہ وہ تو اسلام کا دعویٰ کرے اور تم انہیں کافر قرار دے بڑے بڑے سمجھدار اور دین کا دعوی کرنے والے ممبروں سے میں نے سنا اور استدلال کیا اس آیت سے ولا تقول لمن القا لست مؤمنا کہ جو تم پر سلام کہتا ہے اس کو مت کہو کہ تم میں نہیں کل وہ تو حق کی پوری رحز غرض یہ کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی کیا کر دیکھ لو سفید سفید کبلی پگڑ اور منیش سلوار اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور میں بھی اسی میں شامل تھا تو ہمیں گور گور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داری سفید اور تم کہتے ہو کافر ہے یہ پگڑی کہا یہ شکل کافر کی ہے مول صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے یہ ذہن تھا اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں عقیدے سے ہے غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ السلاط وسلام کا اس نگرانی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر نے کہا دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے تم کہتے کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس میں آنے پڑتا تھا تو ممبر کہتے ہیں کہ دیکھو کی کیا بڑھ رہا ہے تم کہتے ہو کہ ایک آتا تو ذہن اس طرح بنا تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے موقع ہے اگر اس وقت اسمبلی نے جبکہ مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نخواستہ تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا عمر بھر کی اور ممبر ایسے تھے ماشاء اللہ بڑی دعائیں مانگی میں تو سیدھی بات میں کبھی کبھی پوری رات نہیں سوتا تھا اس پریشانی سے کیا اللہ کس آزمائش میں آ گئے اور فیصلہ کسی کے کبر اسلام کا کرنا عقیدے کے اعتبار سے ان جہال کے سپرد لیکن جب ہم نے شروع کر تو اللہ تعالی نے ہمارے اراکین اسمبلی کے دلوں کو پھیل دیا پہلا سوال ہم نے ان سے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کون تھے اس نے جواب میں کہا کہ وہ امتی نبی تھے امتی نبی یہ ان کی اشتراک اس سے پوچھا کہ امتی نبی کسے کہتے ہیں اس نے کہا کہ جناب نبی کریم علیہ السلاۃ وسلام کی امت میں سے کوئی فرق آپ کا اتباع کرتے ہوئے جب نبوت کا مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے اتباع سے آپ کی امت میں کا فرق تو اسے امتی نبی کہتے یہ مقام انہیں حاصل تھا اس سے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب سے پہلے تیرہ سو سال میں اسلامی ادوار میں کوئی شخص اور بھی امتی نبی بنا ہے اگر تیرہ سو سال گزرے اور امتی نبی جب بن سکتا ہے کوئی حضور کے بعد آپ کے خیال میں تو کوئی اور بھی بنا اس نے کہا نہیں کوئی ہم نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الامت بلکہ انبیاء کے بعد تمام انسانوں سے افضل وہ بھی کیا آپ کے اتباع سے اس مقام کو حاصل کر چکا تھا یا نہیں انہوں نے کہا نہیں وہ بھی مجھے نبی نہیں جناب ہمارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لوکان بادی نبی لکان عمر مفتا کیا وہ بھی امتی نبی تھے کہا نہیں حرف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں حضرت علی کرم رب وجہ کہا نہیں اب جو سنی ممبر تھے وہ تو اس سے متاثر ہوئے کہ اچھا یعنی یہ مرزا کو حضرات شیخین یا خلفائے اربا سے افضل سمجھتا یہی یہ عقیدہ وہ تو تھوڑا سا منحرف ہو گئے پھر نے پوچھا کہ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی امتی نبی تھے کان نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کان نہیں شیعہ اس سے متنفر ہو گئے اچھا امامین ہمامین سے بھی افضل تھے کیا زین کو دھکا لگتا گیا پھر اس سے پوچھا ہم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے تو کوئی نہیں آیا تو مرزا صاحب کے بعد قیامت تک کوئی امت نبی آئے گا بات تو سگا نہیں نہیں پھر پوچھا اس سے کہ اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ مرزا صاحب آپ کے عقیدے کے مطابق خاتمہ نبی ہیں قرآن تو کہتا ہے ولا کے رسول اللہ و خاطم النبی حضور کا لقب ہے خاتم النبیین تو آپ تو ان کو سمجھتے ہیں النبیین النبی کہا بالکل نہیں بالکل نہیں کیسے نہیں یہ یعنی حضور علیہ السلام کے بعد تو مرزا آئے جی اور مرزا کے بعد قیامت تک کوئی نہ آئے تو النبیین تو مرزا ہوئے ٹھیک ہے ان کے عقیدے کے مطابق حضور علیہ السلام کے بعد تو ان کے عقیدے کے مطابق مرزا نبی آئے اور مرزا کے بعد قیامت کوئی کوئی نہ آئے نہ امتی نبی نہ تشریحی نبی نہ غیر تشریحی نہ ذلی نہ بروز کوئی نبی نہ آئے تو پھر خاتم الدین کون ہوا بتاؤ نے کہا نہیں نہیں نہیں کیسے نہیں اس نے کہا کہ مرزا صاحب تو کچھ بھی نہیں تھے اب ہمیں تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی جو خود کہتا کچھ بھی نہیں تھے اس نے کہا کہ وہ تو ہم نے کہا کچھ تو تھے تمہارے دادا تھے کیسے کہتے کچھ نہیں تھے کہ تم کہاں سے آئے بتاؤ ہمارے دادا تھے کچھ تو تھے انہوں نے کہا نہیں وہ تو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس میں ایسے فنا ہو گئے تھے کہ وہ بالکل ایک ہو گئے ان کی خط نبوت ان کی اور ان کی ان کی یہ کہاں بھی موجود ریکارڈ میں ہے اچھا تم یہ بتاؤ <clears throat> کہ مرزا پر وہی آتی تھی نے کہا ان کی وہی بھی قرآن کی طرح یقینی تھی اس میں غلطی کا اہتمام تھا یہ ان کی کتابوں سے حوالے ہم نے اکٹھے کیے تھے ساری کتابیں اکٹھی ہمارے پاس موجود ہوتی سمجھے میں ساری کتابیں اس نے لکھا ہے کہ میری وہی بھی قرآن کی طرح یقینی ہے اس میں خطا کا کوئی احتوال نہیں اگر وہ انکار کر جو ہم کتاب دکھاتے وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس حوالہ ہے اس نے کہا ہاں قرآن کی طرح یقینی ہے جھوٹ کا کوئی استعمال نہیں غلطی اور خطا کا کوئی استعمال نہیں ٹھیک تو پھر یہ بتاؤ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے ایک کتاب اس کا ہم نے حوالہ دیا کہ جو شخص بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتا خواہ اس نے میرا نام تک نہ سنا ہو تو اس کے دور میں وہ مجھ سے وہ ہے پکا کافر ہے دائر اسلام سے خارج ہے جہن بھی یہ ذرا الفاظ کافر پکا کافر دائر اسلام سے فارج ذہن کو بھی کیا لفظ اچھا وہ تو لکھا میں نے کہا یہ جو اس کی عبارت ہے یہ بھی وہی ہے بالکل درست اس نے کہا بالکل درست اب ہمارے جو ممبر تھے وہ اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے لیکن اس پہ ایمان تو مرزا پر نہیں لائے تھے ایمان تو لائے نہیں تھے تو وہ کہ وہ ظالم یہ تو ہم نے کہتا ہے پکا کہتا ہے جہنمی بھی کہتا ہے یہ بات تو ان پر بھی آئی اب ذرا وہ اور متنفر ہوئے اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی تھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لوگ جنہوں نے مرزا کو تسلیم نہیں کیا وہ سب کافر رات کر خیال اب وہ سمجھ گیا وہ سمجھ گیا کہ یہ نے کیا بات کہی اس سے تو یہ سارے ممبر ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو اس نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی ایک اصطلاح باپ باندھا ہے کفرن دون کفر کفر چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بڑا کفر اور چھوٹا کفر تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے چھوٹے کافر ہر گناہ کا مرتکب ہر گناہ کا مرتکب وہ کفر کرتا ہے لیکن وہ کفر چھوٹا کفر ہے یعنی دائر اسلام سے خارج نہیں کراتا پھر بھی مسلمان رہتا ہے ہم نے کہا کہ وہ کافی نہیں چھوٹا تھا کرتے ہم نے کہا وہ تو ہے کہ پکے کافر یہ پکا کافر کیسا ہوا اس نے کہا کہ چھوٹے کفر میں پکے تھے چھوٹے کفر نے پکے اچھا یہ جو کہتا ہے کہ دار اسلام سے خارج یہ دائرے سے جب باہر نکل گیا پھر اسلام سے کیا تعلق رہا اس کا اس نے کہا کہ اسلام کے کئی دائرے ایک دائرے سے نکل کے دوسرے میں ہم نے کہا کہ جہنمی بھی ہے اسے جہنمی کہتا کہتا مسلمان تو جہنمی نہیں ہوتا انہوں نے کہا تھوڑی بھی ایک جہنم میں بھیج دیں گے اس کی بات پھر جنم نہیں تعویلوں کو دیکھو لیکن ان تعویلوں سے کیا کام چلتا لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں کافر کافی کہتا ہمارے ممبر سمجھ گئے ان سے ہم نے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا کہ دل کا کتب ینظر ضرور کل مسلم ان دائن محبت و المدہ وہ اکبر وہ سدقنی ضروریت البایا الذين ختم قلوبهم فهم قروب يقبلون هم لا يقبلون لکھا ہے کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت اور معدت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے میری تصدیق کرتا ہے مگر ضروریت البغایا کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتا ہم نے کہا کہ یہ کو ذرا پڑھ لو کیا یہ بھی وہی یقینی ہے کہا کہ میں مفتی صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دوں گا کیوں ٹھیک نے پوچھا کیوں نہیں دو گے اس نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تم آؤ تم پر اٹھارہویں جنرل جمع کرے گا سوال آپ پوچھے گا اٹھارہویں جنرل تو مفتی صاحب کا سوال کو میں کیوں مکلف ہوں اس کا جواب نہیں دوں میں مکلف نہیں ہوں پابند نہیں ہوں اس کا مجھ سے یہ کہا گیا تھا اسمبلی میں آؤ تم پر جرا ہوگی جی اور اٹارن جنرل سرکاری وکیل اور تمہیں ہر ایک کا جواب دینا اور اس نے کہا کہ یہ جی، سارے ممبر یہ ججز جنہوں نے آپ کا فیصلہ دینا ہے اور جیسے جج کو جرا کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے اس لیے انہیں بھی اختیار ہے کہ وہ آپ سے پوچھے سوال پھر اس نے ہمارے کہا کہ اچھا جواب دو رولنگ تو سامنے آ گئی اس نے کہا میں اس کا جواب کل دوں کل بھی نہیں دیا آپ بتائیں <clears throat> کہ اس قسم کے لوگ جن کے یہ عقیدے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے جرا کی بہت لمبی طویل داستان ہے تیرہ دن ہم نے جرا کی پر نو دن مرزا ناصر پر اور چار دن مول صدر الدین پر جو لاہوری خطے کے اپنے کو سربراہ بتاتے ہیں اور آٹھ آٹھ گھنٹے روزانہ جرا ہو چکی تیرہ دن جرا دی ہم نے اتنا وقت دیا ان کو آزادی کے ساتھ اس کے بعد ممبروں <clears throat> کا ذہن بن چکا تھا یہ سب کہتے تھے کہ اب یہ طے فیصلہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں کافر کہتے یہ ہم نے منوا دیا اب اگر ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم کافر اور یا پھر وہ کافر دو میں سے ایک بات ہوگی تو فیصلہ ان کے ہاتھ میں کیوں نہ دیں کہ وہ کافر چنانچہ جب بحث کے بعد پوری تفصیلات سامنے آنے کے بعد میں نے بھی وہاں ایک کتاب دو سو سو کی پڑھی ملت اسلامیہ کا موقع دو سو سے اول سے لے کر آخر تک ہر طرح کی تاکہ ہم بھی اپنا موقف پیش کر سکیں انہوں نے ہمارے ممبروں کو تھوڑا اس بات سے ضرور متاثر کیا انہیں کہا دیکھو یہ دیو بندی بڑے کافر کہتے ہیں حوالہ فلاں یہ بڑے دیر بندی کافر کہتے ہیں سنی شیعہ کو الحدیث مقلدوں کو الحدیثوں کو یہ سارے خط اکٹھے کر کے انہوں نے ایک بڑی لمبی فہرست بنائی تھی کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے اگر ان کے فتح معتبر ہمارے ہیں تو پھر سب کافر تو ہم کیوں یہ فیصلے بھی ہم نے جواب دیے اور اصل بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بعض بعض لوگ جو اصل میں متاثر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مسلحتوں کو نہیں جانتے بس جذباتی قسم کے لوگ اور فتوا دینے کی اہلیت نہ رکھنے کے باوجود فتح دیتے ہیں یہ فتح وہ دیتے ہیں کسی بھی طبقے کے جنگی محتمد علماء نے کوئی فتح نہیں کیے نہیں اور یہی وجہ ہے یہ جاری قسم کے ہیں میں اب بتانا چاہتا ہوں جاری قسم کے فتح یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی مسئلے پر متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے فرقے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اگر ان سے کوئی بھی حقیقی معنی میں کافر ہوتا نعوذ باللہ تو پھر کیوں اکٹھے ہوئے دستور کے مسئلے پہ اکٹھے اس کے بعد سن سرپنچ کی تحریر میں اکٹھے یا نہیں پھر سن چوہتر کی تحریر میں اکٹھے پھر اسمبلی کی بحث میں اکٹھے تو اس سے بالکل صاف آلو ہوتا ہے کہ یہ کس نے فتح کر دیے بھی ہیں تو جالی ہیں سیدھی بات ورنہ پھر کبھی کچھ نہ بنے اب کسی اسلامی مسئلے پر آپ بتائیں قادیانی کیونکہ حقیقی کافر ہے فتح ہمارا بنیادی حقیقی ہے اس لیے کسی اسلامی مسئلے پر ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا بریلے بندی مل جاتے ہیں اور مقدس مل جاتے ہیں شیعہ سنی مل جاتے ہیں یہ گٹھے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے بتاؤ اس لیے کہ ان کے بارے میں فتوا صحیح اور حقیقی فتوا ہے جاری نہیں غرض یہ کہ اللہ تعالی نے دلوں کو پھیر دیا ان قلوب بنی آدم بین اس الرحمن جو پنج بہا اشا آدم کے بیٹوں کے دل <clears throat> اللہ کے ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان جیسے چاہے پھر اللہ نے دل پھیر دیے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب قرارداد ہم نے پاس کی اور ترمیم آئین نے کی تو ایک ممبر نے بھی خلاف ووٹ نہیں دیا متفقہ ووٹ نہیں ہوئی بلا استثناء ایک ممبر بھی مخالف ووٹ نہیں دے سکا اور فیصلہ متفقہ ہوا ہم سے وہاں پر کچھ لوگوں نے غلطی کرانی چاہی جب فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے مسلمان کی تعریف جانے کر لیں گے یہ نکل جائیں گے بس کافی ہے ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تعریف کرو مسلمان کی مسلمان کون ہوتا ہے پھر غیر مسلم کون ہوتا ہے یہ مطالبہ قوم کا نہیں ہے قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مرزائی فرقے کا نام لے کر مشخص اس فرقے کو کافر قرار دے دو مطالبہ قوم کا یہ ہے یہ تو مجھے نہیں ہے کہ تاریخ گرمسلمان کیا تاریخ آخر <clears throat> یہ ہوا کہ جو ایک دفعہ ہے آئین میں جس میں یہ ہے اس دفعہ میں کہ اقلی غیر مسلم اقلیت پاکستان میں جن کے لیے انہوں نے حق دیا اسمبلی کی ممبر شپ کے لیے اس میں چھ فرقے شمار کیے گئے ہیں نام لے کر ہندو سکھ عیسائی پارسی بدھسٹ اور شیڈول کاسٹ یہ اچھوت اچھوت چھ فرقوں کا نام ہے کہ یہ ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیت ہم نے کہا کہ شیڈول کاسٹ جو ہے اچھوت اس کے پیچھے مرزائیوں کا نام لکھو پیچھے جگہ بھی بڑی مناسب تھی ان کے لیے یہاں لکھو اس میں بڑی بحث ہوئی اپنی میٹنگ میں حکومت سے میٹنگوں میں میں نے کہا اس میں لکھو کہ مرزائی فرقہ مرزائی اور بریکٹ میں لکھو کہ قادیانی اور لاہوری اور مرزائی حفیظ سے زیادہ جو گورنمنٹ کی وکال کر رہا تھا اور کوثر نیازی صاحب بھی انہوں نے کہا کہ یہ تو مرزائی آپ کو کہتے ہی نہیں تو آپ مرزائی لکھ دیں جو کہ ہم تو مرزائی نہیں ایسا نام لکھو کہ وہ بھی تسلیم کرے کہ ہم یہ ہیں احمدی لکھو ہم نے کہا احمدی ہم ان کو نہیں مانتے وہ احمدی نہیں وہ تو غلط تحریر کرتے ہیں قرآن کریم میں قرآن میں ہے امرشر یاتی من بعد اسمه احمد وہ کہتے ہیں کہ اس سے نعوذ باللہ مراد مرزا تھا تو ہم نے کہا ہم احمدی مانتے نہیں ان کو دستوری نام دینا چاہتے ہیں آپ غلط کام اس نے کہا کہ پھر مرزائی وہ نہیں کرتے اور احمدی تم نہیں مانتے پھر کیا نام لکھے میں نے کہا نام لکھو یہ کہ فالوور آف دی مرزا غلام احمد قادیانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار کا اور پھر بڑے کر سے کہو کہ Qadiani group and Lahori group اس نے کہا کہ میں نے کہا مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی یہ تین لفظ یہ دنیا میں میرے سوا کسی اور کو شہادت نہیں آتے میرا ہی نام ہے صرف مرزا غلام احمد فاضل میں نے کہا اتنی تخصیص ہوئی اس کی اس کی اپنی زبان سے اسی کو لکھو کہ اس کے طرف آ اب دادا صاحب جو ہے وہ حیران حیرانیں گے کہ کے یہ اس پلید آدمی کا نام کیوں دستور بھی میں رکھتے ہیں سارا دستور پلیت ہو جائے گا اب میرے جس بات کو سدھارنا چاہ یہ سارا دستور پلیت ہو جائے گا اس کا نام رکھو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تھا صاحب قرآن میں ابلیس بھی ہے قرآن بھی ہے لیکن قرآن پھر بھی پاک کتاب ہے اس پر تو لازن ہی بھیجیں گے ہم نے کون سا اس کو کوئی مبارکباد دی اگر قرآن ان کافروں کے ناموں سے نہیں پلیت ہوتا پھر بھی پاک کتاب مبارک کتاب ہے تو یہ بھی ہمارا دستور پلیت نہیں ہوتا لکھو نے کہا کہ دیکھو دستور میں کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا اصول ہوتے ہیں نام نہیں ہوتا میں نے کہا اسی دستور کے دباچے میں جو دستور کا حصہ ہے وہ بھی تو نے پاس کیا آج آزم محمد علی جنا کا نام ہے یعنی کاج اعظم کا نام آ سکتا ہے اور پھر اس دستور میں جہاں ہم نے مسلمان کی تعریف کی حضور صلی اللہ فضو سلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی تو نام تو دستور میں ضرور کے لیے آ سکتا ہے کوئی بات نہیں اس کی آخر وہ غریب بے بس ہو گیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ احمدی اور یہ قادیانی اور لاہوری گروپ ہمارے کچھ ساتھی ہمارے کچھ ساتھی بھی اس پر آمادہ ہو گئے کہ نہیں یہ ہو جائے اس پہ کیا خراب یہ بات واضح ہو گئی میں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں نے کہا ان کے سامنے میں کیا بحث کروں میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر آپ دستور میں لکھیں احمد جی, جی؟ اور پیچھے بریکٹ نہ کر لیں Qadiani group and Lahori group تو بریکٹ بند دستور کا جز نہیں ہوتا وہ وضاحت کے لیے اچھی کے لیے لفظ ہوتا ہے لیکن دستور کا حصہ نہیں ہوتا وہ بریکٹ بند کے معنی کہ فکرے کا اصل حصہ نہیں ہے تو نام تو ان کا ہو نہیں ہو گیا پھر بریکٹ کا لفظ دستوری نہیں ہے سب نے کہا یہ بات ٹھیک میں نے کہا اگر ایسا ہو جائے کہ ہم بجائے ایک گروپ کی شیڈیول کاسٹ آگے لکھے کاجیاری گروپ اور لاہوری گروپ یہ دو فرقے بنا لیں اور پھر بعد میں بریکٹ میں یہ کہیں جو اپنے کو احمدی کہتے ہیں بریکٹ میں وہ وہ دستور کا ایسا نہیں ہوگا پھر نام ان کا بگیا قادیانی لاہوری گروپ اور بریکٹ میں یہ ہو جائے گا کہ جو اپنے کو احمدی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے کہ جو اپنے کو وہ احمدی کہتے ہیں تو یہ بریکٹ میں بند ہو جائے گا یہ حصہ نہیں ہوگا دستور کا اس پر بڑی بحث کے بعد اتحاد ہو گیا اور رات کو پھر بارہ بجے تک ہم نے بٹو صاحب سے بیٹھ وہ نہیں مانتے تھے اتنی بیس اور یہ حضرات اگر آپ دلی میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے کہ کیا فیصلہ کراتے ہیں اور کل آخری رات پاس ہونی تھی چھ اور سات کی درمیانی رات میں بارہ بجے تک بیٹھے آخر اس سے بھی منوا دیا اور قرارداد مرتب کی اور دوسری اسمبلی میں پیش کی اس قرارداد میں جہاں آئین ترمیم تھی وہ تو تھی اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ردے کو کھلا شور قرار دیا جائے یعنی اسے مخلوط آبادی ہونی چاہیے صرف مسلمانوں کی خواجہ جی کی نہیں اور یہ کہ آئین میں ترمیم کے باوجود اگر یہ پھر بھی اپنے کو مسلمان کہتے تو اس کی سزا ہونی چاہیے دو سال قید کی سزا ہونی چاہیے اور اس قرارداد میں یہ بات لکھی کہ اس بات کے لیے آئین پر عمل کرانے کے لیے اور ایسے لوگوں کو مسلمان کہلانے سے روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے گی یہ سندھی کا فیصلہ ہے باقاعدہ قانون سازی پھر یہ تو قرارداد پاس ہو گئی قرارداد اسمبلی کی رائے ہوتی ہے وہ قانون نہیں ہوتا قانون سازی کی جائے اس کے بعد قانون سازی کے لیے بل پیش ہوا دو سو پینتیس ہزار کا بل گیا اسٹیڈنگ کمیٹی کے پاس اسٹیڈنگ کمیٹی میں ممبر تھا لیکن اس حکومت نے ہر اجلاس میں اجتناب کیا قانون سازی سے اجتناب استعمال کیا اور ہمارے بار بار کے مطالبے کے باوجود کافی بس ابھی اسی داخل کرتے ہیں وہی داخل کر جاتا ہونا چاہتا دوسرا پھر ہمارا مطالبہ تیسرا پھر ہمارا مطالبہ یہاں تک کہ ٹالتے رہے کہ اسمبلی ختم ہو گئی اور سن ستر میں الیکشن کا اعلان ہوا مارچ میں اس میں دھاندلی ہوئی اور پھر تحریک چلی اور پھر بٹر صاحب کا حشر یہ ساری باتیں ہو گئی لیکن وہ قانون سازی نہیں آمدن کال گیا وہ قانون سازی جب نہ ہوئی تو آج تک یہ لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کوئی جرم نہیں کوئی مواخذہ نہیں کوئی روک نہیں بالکل دھڑنے سے الفضل کو دیکھو وہ اپنے کو احمدی مسلمان کرتے اس کے بعد ماشاء اللہ آیا انہوں نے اعلان کیا کہ ہم الیکشن کرتے ٹھیک ہے الیکشن کے لیے انہوں نے ووٹروں کی فہرستیں مرتب کی یہ ماسٹر واسٹر اور پٹواری وغیرہ پھرتے تھے دیہاتوں میں اس میں ایک فارم اس پر دستخط دیے جاتے تھے اس میں مسلمان کے فارم پر ایک بیان تھا حلفیہ بیان حلفیہ بیان جو شناختی کارڈ اس کے فارم پر بھی وہ بیان حلفیہ موجود اس کی عبارت عین آئین کے مطابق عین آئین کے مطابق اس میں یہ تھا کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں الفاظ کا سنو کہ جناب نبی کریم علیہ السلاط کے سلام خاتم نبی ہیں آپ کے بعد کوئی شخص کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح کے ساتھ نبی نہیں ہو سکتے کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح تاکہ تعبیریں نہ کریں گے کہ ذلی اور فلاں فلاں اور یہ کہ میں نہ گروپ سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ لاہوری گروپ سے اور نہ احمدی کہلاتا ہوں یہ عبارت تھی انہوں نے مارشل لا کی حکومت میں جی چیف الیکشن کمیشن نے ایک فارم چھپایا اس فارم میں یہ یہ بار تبدیل ہو گئی تبدیل کر حلفیہ بیان کاٹ کی کہا اقرار سال ہے حلف سے اقرار ہو گیا کمزوری آ گئی یعنی۔ تو رامی جھوٹ بول رہے تھے بہت سے لوگ اور کہا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے اور آگے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اس میں کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح یہ دونوں کاٹ دونوں اب ان کو تو موقع مل گیا آگے یہ جو عبارت تھی کہ میں نہ قادیانی گروپ سے متعلق ہوں نہ لاہوری گروپ سے اور نہ احمدی کہتا ہوں یہ سارا کاٹ دیا باقی کیا بچا بتاؤ یہ ترمیم ہو گئی اور فارم چھپ گئے اور چھپ کر یہ کام شروع کرایا انہوں نے لیکن کام شروع کرانے سے قبل میں نے جنرل ضیاء اللہ سے کہا کہ دیکھو یہ عبارت کی تبدیلی ہو گئی میں اسپتال میں تھا مریض تھا اور یہ تبدیلی کرو مسئلہ خراب ہو جائے گا یہ تو سارے قادیانی مسلم مسلمان کے فارم کو پر کر لیں گے کیا رکاوٹ ہے ان کے لیے انہوں نے وعدہ بھی کیا لیکن توجہ نہ دی اور سترہ دن ووٹروں کا اندراج ہوتا رہا سترہ دن آخر میں میں نے اسے اس بیماری کے آگے موٹر میں بیٹھ کر اس کے گھر پہنچا اور میں نے اسے کہا کہ دیکھو مسئلہ بڑا خراب گیا ہم نے آئین ترمیم کی ملک میں تحریک چلی لوگ شہید ہوئے پر نئے پھر دوبارہ اتنی عظیم تحریک قربانیوں کے بعد ایک مسئلہ طے ہو گیا اگر یہ عبارت ہے تو ہمارا سارا فیصلہ سب اتار ہو گیا ختم ہو گیا اس پر کوئی اثر نہیں سارے مرزا یہ مسلمان کے فارم کو پر کریں گے اسے وہی عبادت رکھو پہلی اور اگر ایسا نہیں کرو گے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس فارم کو پر کرنے سے انکار کر دیں گے کہ تم جانو اور مرزائی جانے الیکشن کرو مسلمان ووٹر نہیں ہوگا ملک میں پورے ملک مسلمان وہ ووٹر نہیں بنے گا اور مسلمان سے بات کی اس مسئلے میں کیا اگر ہم آپ سے کہتے کہ یہ ووٹر مسلمان کے فارم کو پر مت کرو تو آپ کر لیتے مجھے یقین تھا کوئی مسلمان پر نہیں کرے گا اس کے بعد انہوں نے سترہ دن کے بعد جب یہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں ایسا کریں گے ہم کچھ ہو جائے پھر یہ بارہ بدلوائی پھر یہ بارہ بدلوائی اور اعلان ریڈیو پاکستان سے یہ ہوا کہ یہ قومی اتحاد کے کچھ علماء نے یہ مطالبہ کیا کہ بارہ تبدیل ہو جائے ان کے مطالبے کے پیش نظر ہم نے ایسا کیا اگرچہ دونوں بات میں کوئی فرق نہیں تھا یہ ساتھ کوئی فرق تھا ہی نہیں میں نے اخبار میں وہ عبارت چھپائی دونوں بالمقابل کے دیکھو فرق ہے یا نہیں نوا وقت میں چوک کے میں دونوں عبارتیں بالمقابل چھپی یہ ہمارے ساتھ ہوئے تو میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومتیں کیوں ان کی سرپرستی کرتی ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ انہوں نے فرمایا مولانا کا جامو صاحب نے کہ لازم ہو گیا ہے اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے کہ لازمن قانون بنایا جائے اور جو قاضی جائز اپنے کو مسلمان کہتا ہے اسے سزا ہونی چاہیے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ قانون نہیں اور اب ہمارا ایک مطالبہ ہے مضبوط مطالبہ اور انشاءاللہ یہ پورا کر کے رہیں گے بات ہے مسلمانوں کے جذبات سے کیوں کھیلا جاتا ہے کیا وجہ ہے بتاؤ یہ لازمن ہوگا اور صدر ضیاء الحق صاحب کو بھی سوچنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے یہ بات ہونی ہے اور لاکھ میں پھر اس قسم کی بات کیا حق نے اس آئین کا حلف نہیں اٹھایا آئین موجود ہے اس کا حلف اٹھایا پھر وہ یا ان کے سامنے کوئی دوسرا یاد السلام خود یہ کہے کہ میں مسلمان شخصیت ہوں میں مسلمان پہلا مسلمان بتاؤ ذرا کیا وہ آئین جو اس ایوان میں پاس ہوا اس پہ ترمیم ہوئی ان کے حق میں جو قرارداد وہاں پاس ہوئی کیا یہ اس کی توہین نہیں اور کیا یہ اس حلف کی خلاف ورزی نہیں جن نے اٹھایا جو حلف انہوں نے آئین کا اٹھایا ہے اس کی خلاف ورزی کیسی کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے کی تو بانی یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب نے بھی اپنے حلف کا کوئی لحاظ نہیں کیا پاس نہیں کیا بتائیے میں اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے تم نے اس آئین کا حلف اٹھایا تم اس کے پابند ہو کہ تمام کو غیر مسلم کہو اور ایسا بھی نہیں کہ عبد السلام کس سے پوشیدہ نہیں اس کی اور وقت نہیں بات کیا ہے کیا اس سے پہلے کسی کو نوبل انعام نہیں ملے بتاؤ ان کا بھی کوئی اعزاز ہوا فیض احمد فیض کو اگرچہ ہمیں اس کے خلاف ہے کمیونسٹ ہو انعام ملا نوبل انعام یہ بتاؤ کیا اس کا بھی اس طرح استقبال کیا ملک کے صدر نے اور ملک کے تمام گورنروں نے اور تمام لوگوں نے یونیورسٹیوں میں مولانا دودھی صاحب کو ملا ایوارڈ فیصلے کی طرف سے ان کا بھی کوئی ایسا استقبال ہوا لیکن یہ بتاؤ کہ ان کا یہ احساس کیوں اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے وہ ذرا بتاؤ کوئی ہاتھ تو ہے آپ کو بجے کیا یہ تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اور کسی کو نوبل انعام ملتا تو وہ پاکستان میں مستحق اعزاز نہیں ہوتا اور انہیں ملتا ہے تو مستحق اعزاز ہو جاتا ہے اور ان کا احترام بھی ختم ہو جاتا اپنے حل ان کو بھی پاس نہیں کیا جاتا کون سا پیچھے ایک محرک ہے وہ ہاتھ کون سا ہے ہمیں اس ہاتھ کو معلوم کرنا ہے کہ پیچھے کون سا ہاتھ ہے یہ اتفاق کی بات نہیں اتفاق کی بات نہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ عبدالسلام نے جو کہا ہے کہ میرا یہ انعام حاصل